اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک وہ بہت برے کام کیا کرتے تھے